السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والفرقان صدق کماطی باقی محترم برادران اسلام عزیز و بزرگوں اور دوستوں تبارک و تعالی نے ہم سب کو اپنی زندگی میں پھر ایک مرتبہ ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے جو ان قریب آنے والی ہے یعنی رمضان المبارک یہ رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے کامیاب ہے وہ اہل اللہ اور بزرگان دین جو ہمیں یہ سمجھا کر گئے اور گزار کر بتا کر بتا کر گئے کہ رمضان کیا چیز ہے اور اس کو کس طرح گزارنا چاہیے ظاہر ہے کہ آنے والی چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے جتنی بڑی نعمت ہوتی ہے اس کی تیاری اس کا استقبال اس کا ویلکم اسی قدر اہتمام اور اسی قدر اہمیت کے ساتھ ہوتا ہے کسی گھر میں بچے کی ڈلیوری ہو ہونے والی ہو اور بچے کا تولد اور اس کی پیدائش کا وقت قریب ہو تو جیسے جیسے دن قریب آتے ہیں ویسے ویسے گھروں میں خوشیوں کا ماحول بڑھتا چلا جاتا ہے اسی طرح اگر کسی نے سفر حج کے لیے کمیٹی میں اپنا نام درج کرایا ہو اور تین چار سال مسلسل محنت کے بعد اب اس کا نمبر نکلا ہو تو ظاہر ہے کہ جیسے جیسے ایام حج اور حج کے دن قریب آئیں گے دل بلیوں اچھلے گا خوشی کے مارے کہ اب میری قسمت کا سکندر اور مقدر جاگنے والا ہے اور اب سفر حج کا وہ قریب آنے والا ہے تو اسی طرح رمضان المبارک یہ بھی اللہ عز و جل کا بہت قیمتی مہمان ہے مبارک مہمان ہے اس کے آنے پر بھی ہمیں اتنی ہی خوشی ہونی چاہیے اور اس کا اتنا ہی استقبال اور اہتمام اور اس کی ویسی ہی تیاری ہونی چاہیے ہمارے ماحول میں جب شادیوں کا دور ہوتا ہے تو بہت سارے گھروں میں چھ چھ مہینہ سال سال بھر پہلے سے شادیوں کی تیاریاں اس کی شاپنگ اور اس کا اہتمام ہال بک کرنا وغیرہ یہ سب تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں لیکن ہم ذرا اپنے بارے میں غور کریں کہ رمضان جب اتنا قیمتی مہمان ہے اور ابھی بس اس کے چار پانچ دن رہ گئے اور ان اتنے مختصر دن باقی ہیں لیکن اس کے باوجود ہم نے رمضان المبارک کے لیے کیا تیاری کی اس کے لیے ہم کتنے تیار یہ اتنا قیمتی مہمان ہے اللہ عز و جل کی رحمتوں کا خزینہ ہے کہ آپ تصور فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو مزین کیا جاتا ہے جنت کو آراستہ اور پیراستہ اور ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک جنت کو سنوارا جاتا ہے جنت کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے ذرا غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جنت تو مستقل نعمتوں کی جگہ ہے وہاں ہر چیز پہلے سے ڈیکوریٹ اور مزین ہے ہر چیز کو اللہ عز و جل نے وہاں انعام کے طور پر بنایا ہے لیکن اس کے باوجود رمضان چونکہ اس قدر اہتمام اور عظیم الشان اور برکتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت جیسی جگہ کو بھی مزین کیا اس کو بھی آراستہ و پیراستہ کیا اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ رمضان کے استقبال کے لیے جنت کو خوشبو کی دھونی دی جاتی ہے اس کی مثال ہم اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مہمان آنے والے ہو تو ہم اس کے استقبال اور مہمان کے ویلکم کے لیے کبھی کبھار اپنے گھروں کو دھونی دیتے ہیں خوشبو کی دھونی دیتے ہیں لوبان جلاتے ہیں اور روم فریشنس استعمال کرتے ہیں کہ آنے والے مہمان کا اچھے سے اکرام ہو سکے ان کو خوشی اور فرحت اور مشام جا معطر ہو سکے ان کا دل و دماغ خوش ہو سکے اس لیے روم فریشنس استعمال کرتے ہیں تو رمضان کے استقبال کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت کو خوشبوؤں کی دھونی دیتے ہیں اس سے بھی ہم رمضان کی اہمیت کا اور اس کی عظمتوں کا اہتمام اور اس کا اندازہ ہم لگا سکتے ہیں حدیث شریف سے یہ بات ثابت ہے کہ رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں شیاطین اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے میرے رب کا بڑا کرم اور انعام اور احسان ہے کہ جو دعا تقریباً ڈھائی تین مہینے سے مانگی جا رہی تھی اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما دیجیے اور ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان المبارک کی بہاروں تک پہنچا دیجیے اب اس دعا کی قبولیت کا وقت اس دعا کو شرف قبولیت ملنے کا وقت قریب آ رہا ہے اور اللہ عز و جل عافیت کے ساتھ ہمیں اس کی مبارک بہاروں تک پہنچا رہے ہیں کس قدر خوشی کا موقع ہے کس قدر عظمتوں بھرا موقع ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں اپنی زندگی میں وہ رمضان پھر عنایت فرما رہے ہیں ذرا ہم ان لوگوں سے معلوم کریں جو آج اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اور ایک سبحان اللہ کہنے کے محتاج ہیں اور گزشتہ رمضان وہ ہمارے درمیان موجود تھے مسجدوں میں عبادتوں میں روزوں اور تراویح میں ہمارے ساتھ تھے آج وہ اپنی قبروں میں جا چکے ہیں اب وہ رمضان کی مبارک بہاریں نہیں پا سکتے ہیں ان سے کاش ہم پوچھ سکتے ان سے کاش ہم معلوم کر سکتے کہ ذرا ہم ہمیں کوئی بتا دے کہ رمضان المبارک کتنا قیمتی مہمان ہے کتنی مبارک اس کی عظمتیں اور رفعتیں ہیں کاش ہمیں کوئی بتانے والا ہوتا اور ہم اس کی عظمتوں اور اہمیتوں کو سمجھ سکتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف فضائل کی روایات میں ہم نے پڑھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے بڑی اہم روایت ہے اور صحابی بھی بڑے اہم ہیں یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہی صحابی ہے جو ملک فارس سے تھے اور سرزمین عرب سے نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلسلے میں ایک عظیم بات یہ ارشاد فرمائی تھی سلمان منا اہل البئی سلمان منا اہل البئی کہ سلمان ہم میں سے ہیں سلمان اہل بیت میں سے ہیں آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی اس میں ہمارے لیے انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے بہت بڑی ہدایت ہے آج ہم نے تعصب کی اور نفرتوں کی دیواریں اور نفرتوں کے پارٹیشن کھڑے کر دیے ہیں اور جگہ جگہ پر تعصب چل رہا ہے حدیث پاک کے اس جز سے سمجھنے کی بات ہے اور کس طرح غیروں کو اپنائیت دی جائے کس طرح دوسروں کو اپنا بنایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ وہ حضرت سلمان جو عرب کے بھی نہیں تھے آپ کے فیملی ممبرس میں سے ہونا تو دور کی بات حضرت سلمان تو سرزمین عرب کے بھی نہیں تھے وہ تو ملک فارس سے تشریف لائے ہوئے تھے لیکن سرکار کا ارشاد گرامی دیکھیے سلمان امینا کہ سلمان ہم میں سے ہیں اور آگے آقا فرماتے اہل البعید سرکار سلمان ہمارے فیملی ممبر میں سے ہیں حالانکہ وہ ملک فارس کے تھے تو کس طرح دوسروں کو اپنا اپنائیت دینا اپنا بنانا ان کے اندر احساس اپنائیت جگانا اور جاگروت کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ غیروں کو اپنا بنانا یہ تو بہت دور کی بات ہو گئی آج ہم اپنوں کو بھی کھو دیتے ہیں ذرا سے تعصب کی دیوار کھڑی کر کے دوسروں کو جو اپنے ہیں ان کو غیر بنا دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد گرامی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ کس طرح غیروں کو اپنائیے دی جاتی ہے کس طرح محبتوں کے پھول بانٹے جاتے ہیں نفرتوں کی دیواروں کو توڑا جاتا ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہمیں سبق دیتا ہے بہرحال فضائل کی روایت میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت جس میں آپ علیہ السلاط وسلام نے ارشاد فرمایا قد علیکم شہر عظیم یہ آواز جہاں جہاں تک جا رہی ہے اس روایت کی روشنی میں ہم ایک سنت کی نیت یہ کر لیں کہ واز کہنا اور سننا یہ ایک مستقل سنت ہے لیکن پیارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول شریف یہ تھا کہ رمضان المبارک کے آخری دنوں میں شعبان المعظم کے آخری دنوں میں اور رمضان کے شروع ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کو رمضان کا اہتمام اس کی عظمتوں اس کی اہمیتوں سے واقف کراتے تو اس موقع پر ہم کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ یہ نیت کر لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ آقا علیہ السلاۃ والسلام شعبان کے آخری دنوں میں صحابہ رضی اللہ عنہ کو رمضان کی عظمتوں اور اہمیتوں کو بیان فرماتے تھے صحابہ سنتے تھے تو ہم اس عمل کی نقل کرنے کی نیت سے بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ یہ مستقل ایک اور سنت اللہ عز و جل ہم سے زندہ فرمائیں گے بہرحال روایت کے الفاظ ازلکم علیکم شہر عظیم تم پر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے یعنی اس مہینے کے آنے سے پہلے اس کی عظمتیں اس کا سایہ اس کی برکتیں یہ آنا شروع ہو گئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکم گویا وہ اتنی رحمتوں اور برکتوں والا ہے کہ وہ تم پر سایہ فگن ہو جائے گا اپنی رحمتیں تم پر نچھاور کرے گا چنانچہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے یہ بات منقول اور مروی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب دینا چاہتے تو اس امت کو دو چیزیں نہ عطا فرماتے اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو رمضان المبارک اور قرآن مجید کی صورت سورہ اخلاص اللہ احد یہ دو چیزیں عطا فرمائی ہیں جس کی بنیاد پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس امت کو عذاب نہیں دیں گے رمضان المبارک کی مثال یوسف علیہ السلاط والسلام کی طرح دی جا سکتی ہے کے گیارہ بھائی جنہوں نے یوسف علیہ والسلام کے ساتھ غلط کیا گناہ کا کام کیا لیکن یوسف علیہ اللہ والسلام جو بارہویں بھائی تھے احد عشر و گیارہ بھائی تھے یوسف علیہ السلام بارہویں بھائی تھے اس بارہویں بھائی کی برکت سے اور ان کے معاف کر دینے کی برکت سے اور لا تثریب علی کم الوم کے اعلان کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے گیارہ بھائی کو معاف فرما دیا تو اسی طرح رمضان المبارک اتنا قیمتی مہینہ ہے کہ اس کی برکت سے گیارہ مہینے بندے مومن نے جو گناہ کیے ہیں نافرمانیاں کی ہے اللہ عز و جل کو ناراض کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی برکت برکت سے گیارہ مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں بندوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بنیاد پر امت کو یہ ترغیب عنایت فرمائی کہ میری امت کو اگر پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو پھر میری امت یہ تمنا کرنے لگے کہ کاش سارا سال رمضان ہی رمضان ہو جائے اسی وجہ سے اللہ والوں کے بارے میں اہل اللہ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ وہ چھ مہینے سے چھ مہینے سے پہلے رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے اس کی تمنائیں کرتے تھے اس کی دعائیں کرتے تھے اور پھر اس کے چھ مہینے بعد تک رمضان میں کی جانے والی عبادتوں کی دعا اور اس کی قبولیت کی دعا کا اہتمام کرتے تھے گویا ان کا پورے سال کا سرکولیشن اور پورے سال کا نظام رمضان کے ارد گرد گزرتا تھا چھ مہینہ رمضان کا انتظار اور پھر اگلے چھ مہینے تک رمضان میں کی جانے جانے والی عبادتوں کی قبولیت کی دعا کا اہتمام کرتے تھے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں دو اہم چیزیں امت کو عبادت کے طور پر عطا فرمائی ہے ایک رمضان المبارک کا روزہ ہے اور دوسری تراوی ہے تراوی کو تتو اور سنت مقدہ قرار دیا گیا اور رمضان کا روز تراوی جو ہے وہ سنت مقدہ اور روزہ جو ہے یہ فرض ہے اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے اس میں سے ایک روزہ ہے اس مبارک اس روزی کی عبادت کے لیے جس مہینے کا انتخاب ہوا ہے وہ بڑا عظمتوں والا مہینہ ہے شہر رمضان الذي فی القرآن یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے بندہ جب دن بھر روزہ رکھتا ہے تو اس روزے کی برکت سے اس کا جو جسمانی وجود ہے شہوانی وجود ہے نفسانی وجود ہے اس کا وہ وجود کمزور پڑ جاتا ہے اور پھر جب وہ تراوی میں تلاوت کو سنتا ہے تلاوت کرتا ہے دن بھر قرآن مجید مجید کی تلاوت کا اہتمام کرتا ہے تو اس کے انوارات اور برکات سے اس کا جو روحانی وجود ہے وہ طاقتور ہوتا ہے یاد رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک جسمانی وجود عطا کیا ہے ایک روحانی وجود عطا کیا ہے ایک میرا جسم ہے اور ایک میری روح ہے انسان کی روح اصل ہے جسم اصل نہیں ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کی ڈیتھ ہو گئی یہ مر گئے یہ فوت ہو گئے ابھی جنازہ موجود ہے ابھی جسم موجود ہے ابھی تدفین نہیں ہوئی ہے جسم اور باڈی ابھی موجود ہے لیکن پھر بھی کہا جاتا ہے یہ مر گئے یہ فوت ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ارے بھائی جسم تو موجود ہے پھر کیسے مر گئے تو جواب یہی ہے کہ ان کی روح منتقل ہو گئی انتقل روح اللہ ان کی روح اللہ کی طرف منتقل ہو گئی جسم موجود ہے روح چلی گئی تو کہا گیا کہ اب یہ آدمی چلا گیا انتقال ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ روح اصل ہے آج ہم ذرا غور کریں ہم اپنی پوری زندگی کی طاقت اور صلاحیت اور اپنا مال اپنا سب کچھ اپنے جسم پر لگاتے ہیں آج ہماری تمام تر صلاحیتیں اپنے جسم پر لگتی ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں لنچ ڈنر بریک فاسٹ اور جتنے کھانے ہیں اور جتنی محنتیں ہیں اور کمانا جو کچھ ہو رہا ہے وہ میں جیتنا کر رہا ہوں وہ اپنے جسم کے لیے کر رہا ہوں ہم ذرا غور کریں ہم نے اپنی روح کے لیے کیا کیا ہے میری روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے اللہ کا تعلق ہے قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام ہے اس کے لیے میں نے کیا تیاری کی ہے ہم ذرا غور کریں مارکیٹ میں ایک بال جو ہے ہمارے سروں کے بال اس کے لیے جو شیمپو ملتے ہیں وہ سو قسم کے شیمپو ملتے ہیں عجیب و غریب مختلف قسم کے شیمپو کے بال کالا کرنے کا الگ ہے لمبا کرنے کا الگ ہے گھنگریالے کرنے کا الگ ہے گھنگریالے بال کو سیدھا کرنے کا شیمپو الگ ہے تو ہم ذرا تصور کریں کہ جب انسان نے اپنی صلاحیتیں اپنے جسم پر لگائی تو بال جیسی بے جان چیز کے لیے بھی اس نے سو قسم کے شیمپو تیار کر لیے اور اسی کو سنوارنے میں لگ گیا ہماری روح برسوں کی بیمار ہے برسوں سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں لیکن آج تک ہمیں وہ روحانیت نصیب نہیں ہوئی وہ اللہ کا تعلق نصیب نہیں ہوا وہ تقوی نصیب نہیں ہوا آخر اس کی کیا وجہ ہے میرے رب کا اعلان ہے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا فائدہ بتایا لعلکم تتقون روزہ رکھنے سے تمہاری زندگی میں تقوی آئے گا اللہ کا تعلق آئے گا میں غور کروں اور ہم میں سے ہر ایک غور کریں کہ میں کتنے سال سے فرض روزے رکھ رہا ہوں کوئی بیس سال سے رکھ رہا ہے کوئی پچیس سال سے رکھ رہا ہے کوئی پچاس سال سے فرض روزے رکھ رہا ہے لیکن جب میں اپنی زندگی میں غور کروں تو تقوا ندارت مجھے تقوا اپنی زندگی میں نظر نہیں آتا اللہ کا ڈر نظر نہیں آتا اللہ کا خوف نظر نہیں آتا کیا بات ہے میرے رب کا کلام جھوٹا نہیں ہو سکتا ومن اصدق من اللہ حدیث ومن اصدق من اللہ سے زیادہ سچی بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے وہ اللہ جب یہ فرما رہے ہیں کہ روزے سے تم کو تقوا ملے گا اللہ کا ڈر ملے گا اللہ کا تعلق ملے گا تو پھر کیا وجہ ہے کہ میں اتنے سال سے روزے کا اہتمام کر رہا ہوں لیکن اس کے باوجود میری زندگی میں اللہ کا ڈر اللہ کا خوف اللہ کا تعلق اور تقوا کیوں نہیں آیا وجہ اس کی یہ ہے کہ روزہ ایک ڈھال ہے اس ڈھال کو جب پھاڑ دیا جاتا ہے تو پھر اس پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے جنت کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے جب ایک پھٹی نوٹ کنڈکٹر کو دی جائے یا ٹکٹ لینے والے بندے کو دی جائے تو وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا پھٹے ہوئے نوٹ سے ایک جگہ سے دوسرے جگہ جانے کا ٹکٹ نہیں مل سکتا ہے تو پھر پھٹے ہوئے روزے کے ذریعے جنت کا ٹکٹ کیسے مل پائے گا ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رمضان کو میں کس طرح وصول کروں اپنے رب کو کس طرح راضی کروں تقوا مجھے اس رمضان میں کس طرح مل جائے اللہ کا تعلق مجھے کس طرح مل جائے اس کے لیے مجھے پہلے سے فکر مند ہونے کی ضرورت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ کی تین اعمال میں بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا تھا ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں بہت اضافہ ہو جاتا تھا سرکار کی شان میرے سرکار کے عام نارمل عبادت کی شان یہ ہے کہ حتیٰ تورمت قدمہ کہ آپ کے قدم مبارک ورم کھا جاتے تھے آپ اتنے لمبے لمبے قیام اور اتنی لمبی لمبی نمازوں کا نارمل اہتمام فرماتے تھے تو رمضان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا کیا حال ہوگا ہم ذرا تصور کریں دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا ماہ مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا بڑا بڑی تیزی کے ساتھ اس کا اہتمام فرماتے تھے حدیث شریف میں لفظ ہے اجود المرسلہ اس ماہ مبارک میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ تیز چلتی تھی ہم ذرا اندازہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر میں چولہا نہ جلے اور آپ علیہ السلام وسلام اسودین پر گزارا فرماتے ہیں لیکن اس کے باوجود جب آپ علیہ السلام کی سخاوت کی کہانی آتی ہے تو آپ کی سخاوت تیز ہوا سے زیادہ تیز ہو جاتی ہے نارمل سخاوت سرکار کی یہ تھی کہ ایک صحابی ہے جو امیہ ابن خلف کے بیٹے ہیں امیہ ابن خلف غزوہ بدر میں مارا گیا تھا ان کے بیٹے صحابی کا شرف حاصل کیے صفوان ابن امیہ رضی اللہ عنہ یہ ایک صحابی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ان کو بکریاں عنایت فرمائی ہدیہ دی بڑی تعداد میں بکریاں ہدیہ دی ہم ذرا تصور کریں سرکار نے کتنی بکریاں ہدیے میں دی ہوگی کتنی بکریاں دی ہوگی ذرا ہم تصور کریں طے کریں کوئی کہہ سکتا ہے پانچ دی ہوگی دس دی ہوگی سو دی ہوگی صفوان رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ دو پہاڑ کے درمیان جتنی جگہ ہوتی ہے اس پوری جگہ کو بکریوں سے بھر دیا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بکریاں حضرت صفوان کو ہدیے میں عنایت فرمائی تو ہم اندازہ لگائیں کہ جب نارمل سخاوت کا سرکار کی یہ شان ہے تو اجود من الریح المرسلہ تیز ہوا سے زیادہ جب آپ سخی ہو جاتے ہوں گے تو آپ کی سخاوت کا کیا عالم ہوتا ہوگا اور تیسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ مبارک میں اپنی دعا کی عبادت کو بہت زیادہ بڑھا دیا کرتے تھے تو ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم کمر کس لیں شدمی ذرا ہم بھی اپنی کمر کو کس لیں رمضان کے لیے پورے طور پر تیار ہو جائیں اپنا ایک شیڈیول اور اپنا ایک نظام الاوقات بنا لیں طے کر لیں کہ بس اس رمضان میں تو اپنے رب کو منانا ہے تقوا حاصل کرنا ہے زندگی میں بہت رمضان آئے اور آ کر چلے گئے میں اپنے رب کو نہ منا پایا اپنی زندگی سے گناہ کی سے اپنا دامن نہ چھڑا پایا اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط نہ کر پایا حالات کا تقاضا بھی یہی ہے بیماری کا دور چل رہا ہے لاک ڈاؤن کا دور چل رہا ہے حالات بتا رہے ہیں اللہ عز و جل ہم سے کتنے ناراض ہیں اس مبارک مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا بھی اہتمام کرنا ہے پہلے سے شیڈیول بنانا ہے پہلے سے ترتیب بنانا ہے ماشاء اللہ الحمد قرآن مجید کی تلاوت کی ترتیب اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہمارے شہر میں چل رہی ہے اور نوجوان بڑی تعداد میں قرآن مجید کی تکمیل فرما رہے ہیں اور معلوم ہوا کہ تقریباً ہزار سے زیادہ قرآن مجید مکمل ہو گئے اللہ عز و جل اس میں اور برکت نصیب فرمائے پڑھنے والوں کی تلاوتوں کو قبول فرمائے اور ان کے اس اخلاص اور اس عبادت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی حالات کو درست فرمائے اپنی ناراضگی کو دور فرمائے پہلے سے ہم طے کریں کہ اس رمضان میں مجھے اتنے قرآن مجید مکمل عمل کرنا ہے اتنی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے اتنی دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے تو پہلے سے اپنا ایک ٹارگٹ ہوگا تو اس پر پہنچنا اس تک پہنچنا آسان ہوگا ایک جذبہ پیدا ہوگا اس رمضان کو مجھے وصول کر لینا ہے اس کے لیے پہلے تو پہلے سے ہمیں تیار ہونا ہے اس کا ایک منٹ اور ایک لمحہ میں ضائع نہیں کروں گا پہلے سے اس کے لیے پورے طور پر تیار ہونا ہے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو رمضان کو ضائع کرتے ہیں روزے میں وقت گزارنے کے لیے طرح طرح کے کھیلوں میں لگ جاتے ہیں بہت افسوس ہوتا ہے جب لوگ یہ مسئلہ کسی سے معلوم کرتے ہیں کہ اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہم فری بیٹھے ہیں گھر میں آرام سے ہیں تو کیا ہم کیرم بورڈ کھیل سکتے ہیں لوڈو گیم کھیل سکتے ہیں مسئلہ اپنی جگہ پر ہے لیکن اس سوال سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ کیا اب اس حالت میں بھی ان حالات میں بھی ہم اللہ کی طرف رجوع نہیں ہوں گے اور اللہ سے ہمارا تعلق نہیں بڑھے گا اور اب بھی ہم ان کھیلوں میں لگے رہیں گے تو پھر کب وقت آئے گا کہ ہمارا تعلق اللہ سے بڑھ جائے یعنی قلوب کیا اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ہمارے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائے ہمارے دل اللہ تعالی کی طرف جھک جائے کاش میرا نوجوان کسی اللہ والے بزرگ سے جا کر یہ پوچھتا یہ پوچھا جا رہا ہے کہ لوڈو کھیلنا کیرم بورڈ کھیلنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کاش میرا نوجوان کسی اللہ والے سے جا کر کسی اللہ والے کو فون کر کے یہ معلوم کرتا کہ مجھے یہ بتا دیا جائے کہ میں دعاؤں کا اہتمام کرتا ہوں لیکن کیا پتا دل کی سختی کیا ہو گئی دل کیسے سخت ہو گیا کہ آنکھوں سے آنسو نہیں بہتے ہیں آنکھیں خشک ہو گئی اللہ کی یاد میں اللہ کے تعلق میں رونا نہیں آتا ہے یہ قلبی یہ دل کی سختی کیسے دور ہوگی کاش میرا نوجوان یہ کسی اللہ والے سے معلوم کرتا جبکہ نوجوان یہ معلوم کرتا ہے کہ لوڈو کھیلنا کیسا ہے جائز ہے کہ ناجائز ہے اللہ عز و جل ہمیں اپنی ذات کی طرف توجہ کرنے والا بنا دے توبہ اور استغفار والا بنا دے امام نووی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات عرض کرنی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں تو ذرا تصور کریں کہ یہ اس رب العالمین کا کلام ہے جو سراپا پاک ہے قدرت والا ہے اس کلام کی شان تو یہ ہے کہ لو انزلنا نہ قرآن علی جبل یہ کسی یہ کلام یہ قرآن مجید کسی پہاڑ پر نازل کی کیا جاتا لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ تو آپ دیکھتے کہ یہ اللہ کے خوف سے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ ریزہ ہو جاتا میری ناپاک زبان میرا ناپاک وجود اس قابل نہیں تھا کہ وہ اللہ کے کلام کو پڑھ سکتا لیکن اس رب کی کرم نوازی ہے کہ اس ناپاک وجود کو اس نے یہ اجازت دی ہے کہ وہ وضو کر کے قرآن مجید کی تلاوت کر لے کاش میں اپنی زبان کا بھی وضو کرتا اور اس کے بعد اپنی تلاوت تلاوت کا اہتمام کرتا امام نووی رحمت اللہ علیہ کی بات سن لیں امام نووی رحمت اللہ علیہ کا ایک کلام یہ ہے کہ جس کو اللہ کا کلام قرآن مجید پڑھ کر رونا نہ آئے اس کو اس بات پر رونے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں ایک بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہے اور اس بیماری کا نام قساوت قلبی یعنی دل کا سخت ہو جانا ہے جس کو اللہ کا کلام پڑھ کر رونا نہ آئے اس کو اس بات پر رونے کی کی ضرورت ہے کہ میرا دل کس قدر سخت ہو گیا ہے اللہ عز و جل اپنی یاد کے لیے ہمارے دلوں کو نرم فرمائے ہمیں قلب سلیم عنایت فرمائے قلب منیب عنایت فرمائے قلب اوا ہم سب کو نصیب فرمائے اللہ عز و جل ہم سب کو عافیت کے ساتھ رمضان رمضان مبارک کی مبارک بہاروں تک پہنچائے اس کے اوقات کو ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے اپنی رضا کے مطابق ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے اور یہ نعمتیں یہ برکتیں اللہ تعالیٰ بار بار ہم سب کو نصیب فرمائے اور اپنی ناراضگی کی وجہ سے اپنی نعمتیں ہم سے چھین جائے اس سے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان کہیں سنی باتوں پر اللہ عز و جل اس کہنے والے گنہ گار کو بھی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 وفجاءة نعمتك وفجاءة نقمتك ومن جميع سخط ومن جميع سخطك وتحول عافيتك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما قصوروں کو درگزر فرما رب کریم اپنی ناراضگی کو ختم فرما یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما رب کریم راضی ہو جائے پیارے اللہ راضی ہو جائیے رب کریم راضی ہو جائیے مہربان رب راضی ہو جائیے یا اللہ راضی ہو جائیے حالات کو درست فرما دیجیے انسانیت کو نجات عنایت فرما دیجیے یا اللہ ہمیں پتا ہے آپ ہم سے ناراض ہے یا آسمان و زمین کے بدلے بدلے تیور بتا رہے ہیں کہ آپ ہم سے ناراض ہے یا اللہ جب آپ کسی کو عذاب دینے پر آتے ہیں تو آپ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے بھی عذاب دیا ہے یا اللہ ابابیل تو نظر بھی آتے تھے یہ تو ایسا عدم خور جرسوما ہے یہ تو ایسا کرونا وائرس ایسا ہے جو آنکھوں سے نظر بھی نہیں آتا ہے یا اللہ انسان آپ کی قدرت سے آپ کی طاقت سے غافل ہو چکے تھے یا اللہ آپ کی طاقت اب انسانیت کو سمجھ میں آ گئی یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ بڑی قدرت والے ہیں یا اللہ آپ اپنی قدرت آپ نے اپنی قدرت سے اس مہلک چیز کو بھیجا ہے یا اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں آپ کن فیقون کے مالک ہیں رمضان کی مبارک بہاریں آ رہی ہیں یا اللہ اس مبارک باہروں کے آنے سے پہلے ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرما دیجیے ہماری مسجدوں کو آباد فرما دیجیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیجیے یا اللہ امت کے لیے اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیجیے یا اللہ حدیث پاک میں ہم نے سنا سات لوگ عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے اس میں ایک وہ شخص ہوگا جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹکا ہوا رہتا ہے یا اللہ ہم تو بڑے بے نمازی ہیں ہم تو مسجد سے بڑے دور ہے ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزر رہی ہوگی جن کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہوگا اور وہ مسجد نہیں جا پا رہے ہوں گے یا اللہ اپنی ناراضگی کو ختم فرما کر ہمارے گھروں اپنے گھروں کے دروازوں کو کھول دیجیے مسجدوں کو آباد فرما دیجیے ماہ مبارک کی صحیح قدر دانی نصیب فرما دیجیے ناقدری قدری سے ہماری حفاظت فرما دیجیے پیارے اللہ آپ تو بہت جلد مان جانے والے ہیں ماں کو منانا بھی آپ کے مقابلے میں مشکل ہے آپ کو منانا اس سے بھی زیادہ آسان ہے پیارے اللہ مان جائیے رب کریم مان جائیے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دیجیے امت پر عافیت اور سہولت کا معاملہ فرما دیجیے اس بیماری سے امت کو نجات عطا فرما دیجیے جتنی قرآن مجید کی تلاوت کی گئی یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجیے اور ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ تلاوتوں اور عبادتوں کے لیے ہمیں اور ہمارے نوجوانوں کو ہمارے عزیز اور بزرگوں کو ہماری ماؤں بہنوں کو قبول فرما لیجیے یا اللہ رمضان کی مبارک بہاریں عافیت کے ساتھ ہم سب کو نصیب فرما دیجیے ہر سال جن کیفیات کے ساتھ یا اللہ ہم رمضان گزارتے ہیں ان حالات کی وجہ سے ان کیفیتوں سے ہم محروم نہ ہو جائے اس میں مزید ترقی عنایت فرما دیجیے اس رمضان کو تقوا مل جانے کا ذریعہ بنا دیجیے اپنا تعلق مل جانے کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ بہت سارے رمضان آئے اور آ کر چلے گئے ہم نہ سدھرے ہم نہ بدلے نہ ہماری زندگیوں میں تقوا آیا اس ماہ مبارک کو تقوا دے دینے کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ کب تک یہ غفلت والی زندگی گزارتے رہیں گے اس رمضان کو آپ کے تعلق والی تعلق مل جانے کا ذریعہ بنا دیجیے یا اللہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما دیجئے آپ نے زندگی میں بہت موقع دیے ہم توبہ کرتے رہے توبہ توڑتے رہے یا اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دیجئے مانگنا نہیں آتا ہے بن مانگے عطا فرما دیجئے جو یا اللہ اس بیماری سے فوت ہو گئے ان سب کو شہید بنا کر ان آپ کی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے عرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما دیجئے جو اس بیماری سے متاثر ہیں سب کو شفا نصیب فرما دیجئے یا اللہ جس طرح آپ نے اپنی قدرت بتائی ہے یا اللہ آپ اس سے بھی زیادہ اس بات پر بھی قادر ہیں کہ آپ کلیم کن سے فیقون فرما کر اس بیماری کو غارت فرما دیں اس آدم خور جرسومے سے امت کو نجات عطا فرما دیجئے انسانیت کو نجات عطا فرما دیجئے ہمارے ملک میں امن چین سکون اور عافیت کا ماحول پیدا فرما دیجئے آپسی بھائی چارگی نصیب فرما دیجئے سربراہان کو انسانیت کا درد نصیب فرما دیجئے حکمرانوں کو انسانیت کا درد نصیب فرما دیجیے یا اللہ ساری دنیا میں جو ان حالات میں بیماروں کی اور انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں ان کو بہترین بدلہ نصیب فرما دیجیے وہ انسانیت کا حق ادا کرتے ہیں یا اللہ ڈاکٹروں کی ٹیم ہیں اور جتنی خدمت گاروں کی ٹیم ہیں بہت سارے لوگ کھانا تقسیم کرتے ہیں کٹے تقسیم کرتے ہیں جتنے لوگ اپنی جان کو پر کھیل کر لوگوں کی خدمتیں کر رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں اور اسپتال کا اسٹاف اور عملہ جو بیماروں کی خدمت کر رہا ہے یا اللہ سب کی خدمت کو قبول فرما لیجئے جو اپنے گھروں میں عبادتوں میں لگے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی عبادتوں اور دعاؤں کے صدقے میں حالات کو درست فرما دیجئے یا اللہ امت ابھی یتیم نہیں ہوئی ہے امت میں ایسے اللہ والے موجود ہیں ہمیں یقین ہے کہ جن کی دعاؤں اور جن کی تحجدوں پر آپ کو بڑا پیار آتا ہوگا ان بزرگوں کی دعاؤں کا واسطہ ان بزرگوں کی راتوں کے رونے کا واسطہ یا اللہ ان بزرگوں کے دعاؤں کے صدقے میں حالات کو درست فرما دیجئے ہمارے اکابر کا سایہ آفیت کے ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما دیجئے حضرت اقدس مفتی خان پوری دامت برکاتہم حضرت کے عمر میں برکت نصیب فرما دیجئے یا اللہ عافیت کے ساتھ ہمارے بڑوں کا ہمارے بزرگوں کا ساتھ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما دیجیے یا اللہ ہمیں بڑی امید ہے ان بزرگوں کی دعاؤں کے صدقے میں ان کی تحجدوں کے صدقے میں آپ ضرور حالات کو درست فرمائیں گے اس عذاب سے امت کو نجات عطا فرمائیں گے یا اللہ امت کو نجات عطا فرما دیجیے جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما دیجیے اپنی بارگاہ میں ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما دیجیے یا اللہ مانگنا نہیں آتا ہے بین مانگے عطا فرما دیجیے مان جائیے رب کر مان جائیے رب کریم رب کریم مان جائیے حالات کو درست فرما دیجیے عذاب سے انسانیت کو نجات عطا فرما دیجیے ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق طفیل میں قبول فرما دیجیے اللہ نسألك من خیر ما سألك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبیك وحبیبك محمد صلی اللہ